حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جانور سے کچھ کاٹ لیا جائے جبکہ وہ زندہ ہو تو جو کچھ اس سے کاٹا گیا وہ مردار ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو سولہ